اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے و اجداد کو ہم زندگی کا سرو سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے